مکمل کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے اس موضوع کا نام ہے سابقہ دو موضوعات کا تتمہ اس تتمے میں جو باقی کوئی دلائل رہ گئے وہ پیش کر دیے جائیں گے اور جو شبہات ہیں اعتراضات ہیں اشکالات ہیں شکوک ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے تاکہ یہ دونوں موضوع سکہ بند ہو جائیں فضیلت کے حوالے سے سیدنا حسنین کریمین سے سیدنا معاویہ افضل ہیں جو بات رہ گئی تھی اور خصوصاً پیش کرنے کے قابل تھی وہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ شریف میں آپ کی موجودگی میں بغداد شریف کے اندر اس زمانے میں بغداد شریف اہل سنت و جماعت کی مساجد تھی غوث اعظم ضیلانی پاک کی مسجد شریف سمیت ان کے مبارک ماتھے پر جو تحریر گھونگھٹ بن کر رہتی تھی نا وہ کیا ہوتی تھی خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم معاویت خال المؤمنین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی ہیں پھر معاویہ ہیں جو مومنوں کے ماموں ہیں یہ مبارک تحریر بغداد کی تمام مساجد اہل سنت و جماعت پر سنیوں کی مسجد کی پہچان کے لیے لکھی ہوتی تھی اور یہ زمانہ کون سا تھا کس خلافت کا زمانہ تھا خلافت عباسیہ کا دور تھا یہ خلافت عباسیہ بنو میاں کی خلافت کے شدید مخالف تھے اور خلافت عباسیہ کا مرکز اور دار الخلافہ بغداد تھا لیکن اس کے باوجود اہل سنت و جماعت اور غوث پیران پیر دستگیر جیسوں نے اپنی مسجد کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ افضل حضور کے بعد ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی ہیں پھر معاویہ ہیں جو مومنوں کے ماموں ہیں خال یہ تحریر ہوتی تھی اب غوث پاک کا عقیدہ تو یہ تھا غوث پاک حسنی حسینی سید تھے لیکن افضل حضرت معاویہ کو سمجھتے تو غوث پاک اور اس وقت کے سنی حضرات تو یہ عقیدہ رکھتے تھے اس بعد میں خدا جانے کون سا دور آیا جس دور میں عقیدے نے پلٹ ماری اور یہاں تک لانت اور نحوست آ گئی کہ حضرت معاویہ کو نوز بلا کافر کہنے لگ گئے اور پھر بھی پھر وہی خنزیر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلی حسینی سید ہیں لاکھ لانت ہے تم پر تمہارا حال تو دیکھو اپنا کہ غوث پاک مینا وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء میں حضرت معاویہ خلفاء راشدین یعنی چار خلیفوں کے بعد حضرت معاویہ اور مرتبہ رکھتے خلیفوں میں حضرت معاویہ چار خلیفوں کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں حضرت حسن کا بعد میں ہے پھر تو یہ اس وقت یہ تقریباً پانچویں اور چھٹی صدی ہے یہ صدی کی بات ہو رہی ہے غوث پاک میرا پانچویں چھٹی صدی میں ہوئے ہیں بھائی یہ حوالہ کس کا ہے یہ حوالہ بھی دنیا میں چھپا پڑا تھا اللہ پاک نے ہمیں نکالنے کی توفیق دے دی یہ کتاب ہے دنیا کائنات میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے العواسم من القواسم اس کا نام ہے مسلمانوں مسلمانوں کی کمرے توڑ دینے والے سوالات جو کفار اور بد مذہبوں کی طرف سے ہوتے ہیں کمر توڑ سوالات ان سے بچانے والی باتیں یہ حجت الاسلام امام غزالی کے شاگرد ہیں اور مجتہد ہیں قاضی ابو بکر بن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالکی مذہب کے ہیں مغرب کے علاقے کے ہیں یہ جو لکھنے والے ہیں وہ حوالہ کہ اس وقت بغداد کی مساجد پر یہ لکھا ہوتا تھا یہ خود اس دور میں تھے اور انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے جس کو ضعیف کو صاحب کتاب قاضی ابو بکر ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا معائنہ اور مشاہدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے بغداد کی مساجد پر لکھا ہوا یہ دیکھا یہ افضلیت کے حوالے سے ایک بات باقی رہ گئی تھی جو میں نے آج پیش کر دی ہے جنہوں نے شکوک و شبہات اور اپنی ہوائی باتیں ہوائی دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے حسنین کریمین کی فضیلت پر ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے ان یرید اللہ کمر رجس جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں تو قرآن پاک میں آ گیا رسول اکرم نے فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو پاک کر دے تو حضرت معاویہ اور دیگر حضرات کو تو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی تو ان بے وقوفوں کو اتنا بتا دوں کہ تمہارے جواب کے لیے وہ تقریر کافی ہے جو سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں کی وہ سید ہے سید ہے اور دنیا کا مسلم مفسر قرآن ہے اس نے یہاں اس موقع پر آیت تطہیر پر جو کلام کیا اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں انہوں نے کہا اس آیت کا معنی مطلب اسی طرح کا ہے جس طرح کے سورت معدہ میں آیت وضو امت کے لیے آئی ہے یہ پیچھے وضو کی آیت وہ اسی آیت کے بعد آخر میں تیمم تیمم کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو حکم ہم نے دیے ہیں تمہیں وضو کرنے کے تیمم کرنے کے یہ تم پر کوئی بوجھ ڈالنا مقصد نہیں ہے ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اللہ پاک تمہیں حرج اور تکلیف اور تنگی میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی پسند نہیں فرماتا ان احکام کا بوجھ جو تم پر ڈالا گیا ہے کہ وضو کرو تیم کرو اس کا مقصد تم پر بوجھ ڈالنا نہیں ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا کیا چاہتا ہے ہیرا اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اے حضور کی امت اللہ پاک نے جو تمہیں غسل وضو تیمم کا حکم فرمایا اس سے تمہیں پریشان کرنا مقصد نہیں ہے تمہیں تنگ کرنا مقصد نہیں ہے تمہیں پاک کرنا مقصد ہے اور یہاں پر ایک اور لفظ ہے والے تشکرون فرمایا یہ حکم ہم نے اس لیے دیے تاکہ تمہیں پاک کریں اور اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کر وہاں پر والے جو نعمت ہو کہ لفظ آیت تطہیر میں نہیں ہے یہاں ہے تو سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں جیسے اللہ پاک نے وہاں فرمایا معدہ صورت میں کہ تمہیں احکام دے کر تمہیں تنگ کرنا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تو اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنا چاہتا ہے یہ مقصد ہے تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ تو سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں آیت تطہیر میں جو اللہ نے فرمایا اس کا معنی اس آیت سے بنتا ہے مطلب اس آیت کے مطابق نکلتا ہے پیچھے رسول اکرم کے گھر والوں کو اللہ نے احکام دیے تم نے یہ کرنا ہے ہاں جی اگر کوئی بلائے باہر سے آواز سخت اس طرح کے احکام دے کر اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اے نبی کی اہل بیت ان احکام سے مقصد تمہیں پریشان کرنا تم پر تنگی رکھنا نہیں جس طرح کے امت کے اوپر ایسے احکام رکھ کے ان کو تنگ کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ ان کو پاک کرنا مقصد تھا اور نعمتیں تمام کرنا مقصد تھا اسی طرح اے اہل بیت ان احکام سے تمہیں تنگ کرنا مقصد نہیں اے اہل بیت اگر ان احکام پر تم چلو گے تو اللہ کا ارادہ تمہیں بھی پاک کرنے کا ہے پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیا محمود آلوسی بغدادی نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ میں نے سید محمود آلوسی بغدادی نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ میں نے سمجھا دیا وہ کہتے ہیں اے رسول کے اہل بیت یہ نہ سمجھنا کہ ہم آکام دے کر تمہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں آکام دے کر تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے امت کو کہا اے امت تمہیں احکام دیے تو تمہیں تنگ کرنا مقصود نہیں پاک کرنا مقصد ہے تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی پاک کرنے کو توجہ پاکی کو امت کے لیے بھی پسند کرتا ہے اہل بیت کے لیے بھی پسند کرتا ہے لیکن دونوں کے پاک کرنے کی شرط ہے مصطفیٰ کے احکام اور شریعت پہ چلتا یہ تو بڑبر صحابہ کے دشمنوں خنزیروں کا کام بنا انہوں نے کہا بس ارادہ ہوا اور پاک کر دیا اور پاک کر دیا ارادہ ازلی ہوتا ہے فلان ہوتا ہے تو سب کو پاک کر دیا لیکن عجیب بات ہے کہ وہ بڑوے جو کہتے ہیں سب کو پاک کر دیا اہل بیت میں سے وہ خود اہل بیت میں سے ایک لڑی پوری کو کافر سمجھتے ہیں تو اب ہم ان بڑووں سے پوچھتے ہیں بڑوے یہ حسن کی لڑی کو کافر سمجھتے ہو تو بتاؤ یہ پاکی والی آیت ان کو شامل کیوں نہیں ہوئی لاکھ لانت ہے تمہارے معنی کرنے پر اور قرآن کے معنی کو بگاڑنے پر قرآن کا معنی صرف اتنا ہے اللہ شرط بتا رہا ہے چاہے امت ہو چاہے سید ہو چاہے نبی کے گھر والے ہوں سب کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی کرو اللہ پاک کر دے گا اور آج تک جتنے پاک ہوتے چلے آئے ہیں اللہ کے ولی بنتے چلے آئے ہیں شریعت کی پابندی کے ساتھ بنے ہیں شریعت کی مخالفت کر کے کوئی آج تک پاک نہیں ہو سکا کتے کے بچوں آمدی حرام زادوں نے یہودی نوازوں نے آیات کے معنی کو بگاڑ بگاڑ کر پیش کیا اور لانتی قوم آگے سن سن کر آشچ کرتی ہے میراسی کی طرح ناچتی ہے وہ بغیرت علماء سے پوچھو سادات سے پوچھو سید لوگوں سے پوچھو جو اہل علم ہیں وہ آیات کے کیا معنی بیان کرتے ہیں نشوں سے پوچھتے ہو بڑے نشائیوں کو کیا پتا قرآن تو صاف فرما رہا ہے چاہے اور امت ہو چاہے اہل بیت ہوں شریعت پر چلو احکام دیے چلتے رہو گے تو اللہ تمہیں پاک کر دے گا بغیر شریعت پر چلنے کے پاک کرنے کی بات قرآن و حدیث میں ایک مقام پر ہو میں ناک کٹا دوں گا ایک مقام پر نہیں دکھا سکتا اڑ گیا شبہ یہ نیفا ٹیرا بھونک رہا تھا وہ نیفا ٹیرا انی کا بچہ بغیر تمہیں کیا معلوم تم کو علماء ہو کیا تم تو الو ہو الو کو کیا پتا تمہارے پڑھانے والے الو ہیں کیا پتا تم لوگوں کو علم کیا ہے بتاؤ دنیا کے منے منائے وہ بھی بغداد کی سید مفسر کا حوالہ میں نے پیش کیا تو میں اس کو توڑ کے دکھاؤ ساری بات سننے کی کرنے کے بعد کہتے ہیں حق یہ ہے کہ اس آیت کا معنی بے آئی نہیں اسی طرح ہے جس طرح سورت مائدہ کی آیت کا ہے وہ امت کے لیے ہے یہ ازواج اور اہل بیت کے لیے ہے امت کو کہا گیا وضو احکام دیگر ان پر تم چلتے رہو گے تو اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے پاک کرنے کو پسند فرماتا ہے یہاں ارادہ جو لوگ یہ بڑبے بھوکتے ہیں یہاں یا تو ارادہ ارادہ ازلی ہوتا ہے کتے کا بچہ تمہیں پتہ نہیں ارادہ دو مانوں میں استعمال ہوتا ہے بڑوا ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے ایک ارادہ تشریح ہوتا ہے وہ اندھی کے بچے کس نے تمہیں پڑھایا ہے بڑوی کا ارادہ ارادہ دو قسم ہے ارادہ تکوینی ارادہ تشریح ارادہ تکوینی اللہ کا ہر چیز کو بنانے کا ارادہ یہ یہاں نہیں ہے ایک ہوتا ارادہ تشریعی جس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا پسند کرنا اللہ فرماتا ہے اللہ احکام اس وجہ سے بھیج رہا ہے کہ تمہیں پاک کرنے کو پسند کرتا ہے بات تو اتنا کتے کے بچے پتہ نہیں اپنے کسی نشئی خانے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے جو بک بک آتی ہے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو شریعت بنا لیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگتا آج تک کسی سید نے دوسرے تیسرے نے کبھی کسی نے مسلمان نے یہ نہیں سمجھا کہ پاک رسول کے احکام کی پابندی کے بغیر کوئی بندہ پاک ہو جائے گا موٹی سی بات ہمارے حضرت صاحب نے فرمائی چھوٹے حضرت صاحب نے جب ان سے کسی نے بحث کی کہ سید پاک ہوتا ہے آپ نے فرمایا پاک ہوتا ہے کہاں آپ نے فرمایا سید کو کہو غسل کرنا چھوڑ دو سید کو کہو استنجا کرنا چھوڑ دو پھر دیکھو پاک ہے آپ نے فرمایا پاگل بے وقوف ایک حکم ہے رسول کا استنجے کا استنجا چھوڑے تو سید پلید ہے مسجد میں نہیں آ سکتا غسل چھوڑ دے تو مسجد میں نہیں آ سکتا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو بڑوا ایک حکم چھوڑنے سے پلید ہو جاتا ہے ساری شریعت چھوڑنے سے پاک رہے گا لانتیوں کو شرم کرو کیا کیا مانے تم نے خدا کے قرآن کے گھر رکھے ہیں یہ شبہ اڑ گیا اڑ گیا کہ نہیں یہ جن کو لوگ بہت بڑا پہاڑ اور طوفان سمجھتے ہیں نا اللہ کے فضل سے ہمارے بس ایک ذرہ سمجھے ہم پھوک ماریں گے پھوک وہ ہو گیا ایک اور شبہ ہے اعتراض ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کیا نام ہے صحابہ کرام میں یہ بہت معروف شخصیت مولا علی رضی اللہ تعالی ان ہو کے خصوصی ساتھی شمار ہوتے ہیں خصوصی ساتھی خالی ساتھی نہیں ان کے متعلق المصنف لیبن ابی شہبہ اکیسویں جلد محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر چار سو سات پہ تین روایات آئی ہیں بات ایک ہے سندیں اور روایتیں تین ہیں کوئی اس کو پیش کر کے شبہ اور اعتراض کر سکتا ہے تو ناچیز کوئی کرے نہ کرے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر وہ اعتراض اپنی طرف سے اٹھا کر اس کا جواب دینا چاہتا ایک راوی ہیں اور مولا علی کے ساتھی ہیں ان کا نام شریف ہے ریاح ریاح بن حارث ریاح بن حارث فرماتے ہیں کون تو علاجم بے عمار یاسر بن صفین وركبتي تمس ركبته فقال رجل كفر أهل الشام فقال عمار لا تقول ذلك نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه ریاح بن حارث فرماتے ہیں میں صفین میں عمار بن یاسر کے پہلو میں تھا ساتھ تھا میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کے ساتھ لگ رہا تھا ایک شخص نے مولا علی کے ساتھیوں میں سے کہا کافر اہل شام اہل شام کافر ہو گئے یعنی مولا علی کے مقابلے میں آنے والے حضرت عمار نے فرمایا لا تقولوا ذلك یہ مت کہو لا تقولوا ذلك یہ مت کہو نبینا و نبیہم واحد اہل شام کا اور علی کی جماعت کا نبی ایک ہے تو و قبلہ تو ہم واحدہ ان کا قبلہ اور ہمارا قبلہ ایک ہے ہاں یہ کہو کہ وہ قوم ہے جو فطرے میں پڑ گئے ہیں حق سے ہٹ گئے ہیں ہمارا حق بنتا ہے ان کے ساتھ قتال کریں حتیٰ کہ وہ حق کی طرف آئیں ایک روایت سنا دی سند اس کی حسن ہے دوسری روایت وہی ریاح ان سے ہنش بن حارث راوی کہتے ہیں حضرت عمار نے فرمایا لا تقولو کا الشام میں مت کہو شامی کافر ہو گئے ولیکن کن لیکن کہو فاسا کو انہوں نے فسق کیا ظالم انہوں نے ظلم کیا تیسری روایت ریاح بن حارث ہی بیان کرتے ہیں اب ان کا بیٹا عبداللہ ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے فرمایا حضرت عمار نے لا تقولو کافر اہل الشام مت کہو شامی کافر ہو گئے ولیکن قولو فسقو ولمو یہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا ظلم کیا اب بات سمجھنا تینوں روایتیں مصنف ابن ابھی شائبہ سے ہم نے سنا دی پہلی روایت میں کفر سے روکنا ہے لیکن ظلم فسق کے لفظ وہاں نہیں ہے دوسری دو میں ہے اب کوئی بندہ شبہ کر سکتا ہے تمہیں شبے میں ڈال سکتا ہے وہ کہے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اہل شام نے ظلم کیا فسق کیا یہاں کہتا چلوں اس حدیث اس روایت میں ان لوگوں کا تو رد صاف ہے جو کہتے ہیں مولا علی کے مقابلے میں لڑنے والے کافر ہیں حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا خبردار ان کو کافر نہیں کہنا کافر نہیں کہنا گئی پھٹی اب بات رہ گئی فسق اور ظلم کی حضرت دو روایتوں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا سمجھ نہیں آ رہی اس کا جواب اللہ پاک کے فضل سے ہمارے پاس بغل میں پڑا ہوا ہے ایسا جواب دوں گا توتے اڑ جائیں گے لیکن یہ ہمارے سوا جواب بھی کسی کو نہیں آئے گا ارے بھائی خلاصہ پہلے بتاتا ہوں یہ فسق اور ظلم یہ اجتہادی ہے ایک مجتہد اپنے نظریے میں دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کے نزدیک ایسا ہے وہ کہتا ہے یار میری سمجھ میں یہ ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کتنے مسئلے ہیں امام اعظم کے وہ امام شافی کے خلاف ہے امام شافی کے امام مالک کے خلاف ہے امام مالک کے امام احمد کے خلاف ہے آپس میں دوسروں کو ہندو اور حرام حلال کے مسئلے ہیں حرام حلال کے مسئلے ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ حرام ہے وہ کہتا ہے یہ حلال ہے وہ کہتا ہے یہ فسق ہے وہ کہتا ہے یہ جائز ہے وہ اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یار ہم اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہتے ہیں رہا مسئلہ برائی کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے شریف لازم آتا ہے المنکر ہو المجمع علیہ یہ تمام بزرگان دین کا اتفاقی مسئلہ ہے اصول کا کیا کہ بدی وہی ہوتی ہے برائی اسی کو کہیں گے شریعت میں خدا رسول کے نزدیک وہی برائی ہوگی جس پر تمام امت کا اتفاق ہو اگر کسی نے ایک دوسرے کو کہہ دیا تو اس سے خدا کے نزدیک فاسق ہونا بدکار ہونا جہنمی ہونا ظالم ہونا پل نہ نہ بھائی یہ اشتہادی بات ہے اب بات کو سمجھنا یہاں پر میں دو باتیں کروں گا اس مسئلے کے لیے دو حوالے توجہ ہے ایک تو وہ کلاڑا ماروں گا کہ دماغ پھٹ جائے دماغ پھاڑ یہ میرے پاس کھلی ہوئی ہے بخاری مسلم کیا ہے بولو یہ پڑھی یہ دیکھو میرے پاس بخاری مسلم کی پیش کرو صحیح صحیح بخاری مسلم کی حضور کے چچا پاک ہیں حضرت عباس پھر حضرت عباس کے بھتیجے مولا علی ایک طرف چچے ہیں ایک طرف بھتیجے ہیں دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا میں نے کل ایک موضوع لگایا تھا شجاباد وہ سننے کے قابل ہے ایسے مسائل کے لیے ایک بات آ کرتا ہوں ایک طرف کون ہے حضرت عباس بولے بولے بولے وہ کون ہے حضور پاک کے مولا علی کے کیا لگتے ہیں اچھا، اچھا، اچھا۔ اور حضور نے فرمایا امر راجل سن و اپیل بندے کا چاچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے یہ حدیث رسول ہے بولو تو صحیح امر الرجل سن و ابھی سن سواد کے ساتھ چاچا باپ کی مثل ہے یعنی دوسرا باپ سمجھو اب ایک طرف حضرت عباس ہیں چچا پاک ہیں دوسری طرف بھتیجے ہیں سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے سمجھو باپ اور بیٹے کا جھگڑا ہو گیا کس بارے باغ فتق کے متعلق حضرت عباس چاہتے ہیں صدق کا متولی میں بنوں مولا علی چاہتے ہیں میں بنوں چاچا بھتیجا جھگڑتے ہوئے حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے ہیں اب حضرت عباس نے آ کر جو لفظ بولے اور حضرت عمر کو دعوت دی فیصلہ کرنے کی وہ الفاظ مسلم شریف سے سنانے لگا ہو سنا دوں مخالفین کے جنازے پر بم گرا دوں جنازہ تو پہلے ہی ان کا ہوا فقال عباس یا امیر المؤمنین اقض بینی وبین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن چاچا جان کہہ رہے ہیں رسول پاک کے چاچا جان اور علی پاک کے چاچا جان کہہ رہے ہیں عمر فیصلہ کر میرے اور اس معذ اللہ جھوٹے مولا علی کو کہہ رہے ہیں چاچا جان اس جھوٹے گناہ گار غدار خیانت کرنے والے شخص کے درمیان یہ علی پاک کو چچا جان چار لقب دے رہے پہلے تو سوال یہ اٹھے گا کہ معاویہ پاک اور اس طرح کی باتیں تو فوراً اڑا کر پیش کر دیتے ہو یہ کبھی بات نہیں سنائی کہ بھتیجا چاچے کے مقابلے میں اور وہ بھی دنیا کے ٹوٹے پر باغ فدق کا متولی ہونے میں بھتیجا چچا کے مقابلے میں اور چچا بھی رسول اللہ کا بڑبوں سے کہو بڑبو اس کا جواب دو وہ کتے کے بچے بھونکتے ہو کتے کی طرح بتاؤ اب بھتیجے پر کیا فتوا لگے گا تمہاری نظر میں باپ کے مقابلے میں آ رہا ہے بیٹا اور وہ بھی دنیا کتے کا بچہ اگر کوئی کافر کہہ دے کہ یار اس کو ولی کہتے ہو یہ تو دنیا پہ چچا کے ساتھ لڑ رہا ہے کیا جواب دو گے وہ بڑوے خنزیر کے بچے اسی وجہ سے ہم نے آج تک ایسی باتوں کو ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں بزرگوں نے کہا بیان کی ضرورت ہے کہا بڑے ہو کے جھگڑے ہوتے ہیں کل کا میرا موضوع سن لے تو آپ اشش کریں گے کہ چشتی کیا بیان کر دیا وہاں پر میں نے ایک قانون بیان کیا قانون شیخ عبد العزیز محدث محدے رضی اللہ تعالی عنہ نے توحفہ اتنا اشریہ میں کیے وہ قانون بیان کیا ان میں سے ایک قانون میں نے سنایا کہ بڑوں کے مسئلے میں مداخلت کرنا چھوٹوں کی گستاخی شمار ہوتا ہے شیخ صاحب نے بھی لکھا اور میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سچی بتانا اگر ماں باپ آپس میں جھگڑ پڑے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے بولتے نہیں بولو بولو کیوں خیر تو ہے ایسے فدو بن گئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی صحابہ اور اہل بیت کے مسائل میں گھسنے کی کیا سوچتے ہو لانتے پڑ جائیں گی بتاؤ ماں باپ لڑ پڑتے ہیں اولاد کے لیے کیا حکم ہے باپ کی حمایت کرے ماں کی حمایت کرے یہ لا تعلق رہے حلالی اولاد یہی کہے گی بزرگوں تم جانو ہمارا کوئی کام نہیں ہم ایک طرف بیٹھے ہیں وہ کمینے جب ماں باپ کے متعلق یہ حکم ہے تو جن کے جوڑوں کی خاک پہ ماں باپ قربان ہوں وہاں پر پنکھے لیتے ہو شرم نہیں آتی سمجھ نہیں آئی اس موضوع کی کچھ ایک بات اور سنا دیتا ہوں تاکہ یہ با... یہ موضوع منور ہو جائے روشن ہو جائے آپ کے سامنے بالکل صاف ہو جائے قرآن مجید نے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ سنایا حضرت موسا علیہ السلام کوہ تور پر اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے وقت قوم کے قوم کے اوپر نگران اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کر جاتے ہیں فرماتے ہیں بھائی خیال رکھنا جب واپس آتے ہیں دیکھا قوم بچڑے کی پوجا کر چکی ہے بچے نو پوجن ڈی سی خدا بڑائی کھڑی سی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدو دیکھیا توجہ توجہ اللہ پاک نے دسیا سی وہ تور تے تیری قوم پیچھے بچے دی پوجا کر رہی حضرت نو غصہ نہیں چڑھیا جس لے آن کے اکھا نال ویکھیا اکھا نال ویکھیا اگ لگ گئی ایڈا قہر جلال چڑھیا ایڈا قہر جلال چڑھیا اپنے بھائی بڑے اللہ دے رسول حضرت ہارون دے جنڈے جنڈے پھڑ لے جنڈے وال مبارک پھڑ لے داڑی مبارک پھڑ لئی کھچیا ترویا گسا کیتا جلال تورات دیاں تختیاں زمین تے سٹ دتیاں اللہ دے کلام نو زمین تے سٹ دتا توجہ فرما ہن ادھر اللہ دا رسول ہے بڑا بھرا ہے قصور بھی کوئی نہیں وہ آخر روکیا سی روکتا رہا ہوں لیکن میری کسی نے نہیں سنی میں اکیلا تھا یہ زیادہ تھے کیا کرتا حضرت علیہ السلام نے بھائی کی ایک نہیں سنی ساڑی مبارک پکڑ لی سر کے بال مبارک پکڑ کر کھینچا تورات کی تختیاں خدا کا کلام زمین پہ پھینک دیا اب توجہ رکھ ادھر بھی رسول ہے ادھر بھی رسول ہے کس کو کہے گا مجرم ہے کس کو کہے گا گستاخ ہے رسول کی توہین کر رہا ہے قربان جاؤں خدا پر جس نے یہ قصہ بیان کر کے قرآن کے اندر یہ بھی نہیں فرمایا اے موسا کیوں بیچارے کو پکڑ رہا ہے نہ وہ جانتا تھا میرا موسا میری غیرت میں بے ہوش ہو گیا اس کو کہتے ہیں شکر و مستی ہاں صدمہ زیادہ ہو تو ہو چھوڑ جاتی ہے خوشی زیادہ ہو تو ہو چھوڑ جاتی ہے ہاں صدمہ زیادہ ہو پھر بھی پتہ نہیں رہتا اور خوشی زیادہ ہو جائے حد سے وہ بندہ کہتا وہ میں تو خوش ہوں مین پتہ ہی نہیں لگا میں کی حضرت موسا پر اللہ کی غیرت کی وجہ سے جو قہر جلال آیا اس کا غلبہ ہوا دل دماغ پر بس آپ نے چڑھائی کر دی اللہ نے اعتراض نہیں لگایا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑوے مولویوں سے پوچھتا ہوں وہ بغیرت کے بچے بتاؤ تو صحیح دو نبیوں میں سے کس کو غلط کہو گے بولو تو صحیح وہ تو آپس میں کر رہے ہیں اتنا اتنا بڑا کام دوسرا کو بندہ کرے رسول کے ساتھ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا رسول کی داڑھی پکڑنا بال پکڑنا لوچنا اور وہ بھی بڑا بھائی ایک رسول دوسرا بڑا بھائی ہاں کہہ دو بڑے بھائی کا گستاخ ہے کہہ دو لانتی بندے کا کیا ہوتا ہے منہ سے جو کتے کی طرح بکواس آئے وہ نکال دیتا ہے یہ تو علم والا بندہ ایمان والا سوچتا ہے یار کیا کہہ رہا ہے میں نے اب ایمان سے بتانا حضرت موسا علیہ السلام کو غلط کہو گے ہارون علیہ السلام کو غلط کہو گے اور خدا نے یہ قصہ سنا کر قرآن میں بتا دیا بڑوں کی باتوں میں چھوٹے پنگے نہ لینا جہاں میں چپ رہتا ہوں تم کیوں بھوکتے ہو سمجھ نہیں آئی رسولوں کا جھگڑا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی کر رہے ہیں بولنے کی اجازت نہیں وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں رسولوں کا مسئلہ ہے تو بولنے کی اجازت نہیں بولے گا تو کافر ہو جائے گا اگر چاچے عباس اور علی کا مسئلہ ہے چاچا کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے یہ گناگار ہے یہ خائن ہے یہ غادر ہے چار لفظ بول رہا ہے چاچا تم بولو گے تو لانتی کافر بن جاؤ گے ہزار حوالے دیتے رہو میں نے تو پڑھا ہے مسلم بخاری میں مسلم بھی کہے گا کتے کا بچہ ہم نے اسی لیے لکھا تھا وہ ہم نے تو لکھا تھا جیسے خدا نے لکھا ہے موسا اور ہارون کا قصہ ہم نے یہاں ویسے لکھا وہاں پر بھی تمہارے ہمارے بولنے کی گنجائش اور اجازت نہیں یہاں پر بھی بولنے کی گنجائش اور اجازت نہیں بڑوں کے مسئلے ہیں چھوٹے پنگے نہیں لیتے وہ بولو اندھی کا بچہ بول مرے کیا خیال ہے تمہارا کوئی تمہارا کیا خیال ہے حضرت عباس جھوٹے تھے بولو مجھے جو جو کر رہے ہیں یہ گناگار ہے یہ جھوٹا ہے علی ایسا ہے ایسا ہے معذ اللہ وہ جھوٹے تھے نہیں اپنے گمان میں سچے تھے بول بول بول بول اگر خدا سے پوچھ تو وہ کہتا ہے یہ بھی پاک ہے یہ بھی پاک ہے شریعت اور خدا کی نظر میں مولا علی کو ایسا سمجھنے والا کافر ہو جائے گا ہاں اپنی گمان میں وہ سمجھتے تھے تو جس طرح حضرت عباس اپنے گمان میں ان کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہی اجتہادی اجتہادی گنا سمجھ رہے ہیں وہ شرعی نہیں شرعی نہیں اپنی اجتہادی شرعی نہیں کہہ رہے تھے اس مجرم اجتہادی کہہ رہے تھے عمار بن یاسر نے اہل شام اور حضرت معاویہ کی جماعت کو جو کہا وہ اپنے اجتہاد کے مطابق کہہ رہے ہیں شریعت کے مطابق نہیں لہذا نہ موسا اور ہارون کے قصے میں گھسنے کی کوشش کرنا نہ عباس اور علی کے قصے میں گھسنے کی کوشش کرنا نہ معاویہ اور علی کے قصے میں گھسنے کی کوشش کرنا وہ کنجر اپنی سوچ اپنی ادھر نہ جا گئے سمجھ کے یہ فنترو کے بچے جو عالم بنے پھرتے ہیں کہاں گیا ان کا اعتراض بولتے نہیں کدھر گیا علم یہ علم ہے یہ علم ہے اللہ کے فضل سے یہ اسلاف کا علم ہے یہ پاکوں کا علم ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی سمجھ نہیں آئی بات اگر کوئی بھڑوا کہے ایک اور شبے کا اضالہ کرتا جاؤں جی ہدایہ شریف ہماری فقہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے حاکم ظالم ہو اور کسی کو قاضی بنائے تو اس کا قاضی بننا ٹھیک ہوگا چاہے حاکم ظالم ہو اور ہدایہ میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ معاویہ تو بات تو ختم ہو گئی یہ بات بصیر پور کا ہے کہ محب اللہ نوری مجھے کسی نے سنایا خدا جانے ٹھیک ہے یا سچ ہے غلط ہے جھوٹ ہے وہ بار کردہ نے راہ بھی آئی اس نے کہا جی اس نے ایسے کہا کہ دیکھو آج میں لکھا ہوا کاش کے ایسے لوگوں کے منہ جل جائیں آج کل جو ایک سکولی کنجروں کی افواج در افواج یخر من دین الاسلام السلام افواجا تیار ہو رہی ہیں اور ہر کوئی بے لگام ٹچ موبائل ہے اس گندگی اور ٹٹی کے ڈبے میں دن رات جو منہ سے بھوک رہا ہے بھوک رہا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں وہ کمینے بغیر تو وہ کم از کم پہلے اگر تم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو نہیں اگر دعویٰ رکھتے ہو تو کم کم از کم بغیر تو کسی سے اسلام تو سیکھ لو پہلے جن سے تم نے سیکھا ہے وہ تو ڈنگر ہیں کسی سے سیکھ لو یہ حضرت وہی بات جو حضرت عمار بن یاسر کی روایت کے متعلق میں نے وضاحت کی ہے وہاں پر یہی وضاحت لیکن حوالہ دیتا دینا چاہتا ہوں کوئی بڑوا یہ نہ کہے وہ چشتی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اپنی طرف سے چلو میں اپنی طرف سے کہہ گیا تو مولا علی کو چاچا نے یہ چار نام دیے القاذب الآثم القادر الخائن ایک لطیفے کی بات بتاؤں پھر آگے چلتا ہوں عمدت القاری بخاری شریف کی شرح ہے امام عینی کی روایت صحیح ہے بات سمجھنا وہی روایت تو صحیح بخاری مسلم کی جو ہوگی متفق روایت ہے اینی پنکھا ادھر کیوں ناراض ہو گیا جو ہیں انہوں نے لکھا وہ یہ جو حضرت عباس نے مولا علی کو کہا جو کچھ کہا امام آئینی جلال میں آ گئے جلال میں آ کر کہتے ہیں کاش کے بخاری اس حدیث کو نہ لکھتے اب سمجھ آ گئی حدیث روایت صحیح ہو اور شان علی کے خلاف آ جائے تو بخاری کا حق بنتا ہے اس کو چھوڑ جاتے نہ لکھتے یہ آئینی کہہ رہے ہیں تو خدا کا بندہ اب خود ہی اندازہ لگا لے جہاں پر بھی پھر صحابہ کی بات آئے گی اگر خلاف لکھا ہو تو حق بنتا ہے اگلے کا وہ نہ لکھتے نہ لکھتے اگر وہ لکھ گئے تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جائیں اور اگر کوئی آنکھیں کھول کر پڑھتا ہے تو پھر اسی طرح پڑھے جیسے بزرگوں نے پڑھا کیا کہ یہی سمجھے بڑوں کی باتیں ہیں چھوٹوں کا حق ہی نہیں بنتا میں آئینی سے کہوں گا اے آئینی بخاری تو نہ لکھتے خدا نے اتنا بڑا توہین کا قصہ دو رسولوں کا قرآن میں کیوں رکھ دیا چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا مٹ جان دشمن تیرے تیرا چرچا آم رہے گا تیرا چرچا آم رہے گا چشتی تیرے جان سار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار چشتی تیرے او ہو ہو چشتی امام ہو چی آپ امام ہے میں بچہ ہوں لیکن ہمارے اعلی حضرت جب کسی امام کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تطفل اپنے بچپنے کا اظہار کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے اعلی حضرت بریلوی جب بڑے بڑے اماموں کے مقابلے میں بات کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں تطفل تطفل تطفل کا معنی ہوتا ہے اظہار تفلی میں اپنے بچپنے کا اظہار کر رہا ہوں امام آئینی آئے امام ہے لیکن میں اپنے بچپنے کا اظہار کرتے ہوئے میں کہتا ہوں حضرت آپ کا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ کہتے بخاری بخاری بڑے ہیں آپ آپ بخاری کے سامنے کیا ہیں وہ مستعد مطلق ہے وہ بخاری مستعد مطلق ہو کر لکھ رہا ہے مسلم بھی لکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہ لکھتے یہ نہ کہو پھر خدا سے کہو تو بھی نہ لکھ قرآن میں کیوں اتار دیا تم نے یہ کوئی بات نہیں آپ کا حق بنتا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں آپ اسی طرح بیان کرتے بڑوں کی باتیں ہیں چھوٹے داخل ہونا بھی جائز نہیں سمجھتے یہ کیا ہوا جواب نہ آئے تو ہمت ہار کر بڑوں پر ایسے برس پڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ بولو تو صحیح یار اب میں نے کہا میں نے دعویٰ کیا وہ فسق اور ظلم اجتہادی ہے شرعی نہیں اس کے ثبوت میں میں اپنے مذہب کے اصول فقہ کی دنیا میں سب سے بڑی کتاب اس کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اصول الپزدوی امام فخر الاسلام پزدوی اللہ اکبر کیا نام ہے فخر الاسلام پزدوی عربی میں پزدوی بول جاتے ہیں لفظ ویسے پزدوی ہے پزدا کے تھے پزدا علاقے تو فخر الاسلام پزدوی رحمہ اللہ انہوں نے ایک بات لکھی جس طرح کے حضرت معاویہ کے متعلق ہدایہ میں ہے بالکل اسی طرح کی بات لکھی اور پھر وہی تو مانا مطلب لیا جس طرح کا میں نے لیا امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ تعالیٰ ہو آپ کا ایک قول شریف ہے وہاں ان احتاط ہل خا تو جور یہ ایک مسئلہ ہے اس مسئلے میں امام اعظم فرماتے ہیں قاضی لوگ اس مسئلے میں ایسے ہی احتیاط کرتے ہیں حالانکہ یہ ظلم ہے وہ جور یہ ظلم ہے امام اعظم اپنے دور کے قاضیوں کے متعلق فرما رہے ہیں اب یہ فخر الاسلام پزدوی فرماتے ہیں سما ہو جورن وہ ال امام اعظم اس کو جور فرما رہے ظلم فرما رہے حالانکہ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے تو اجتہاد کو ظلم کہہ رہے ہیں تو فرمایا یہ اجتہادی ظلم ہے شرعی ظلم نہیں ہے بولو تو صحیح وہ کوئی محب اللہ نوری ہو یا کوئی ہو میں کسی لیکن اتنا کہوں گا کہ ظالموں تمہارا احکام شریعہ میں دین میں کلام کرنا جائز نہیں جب تک تم علم مکمل نہیں کرتے ہاں نیم ملا خطرہ ایمان ایسے نہیں کہا گیا وہ کم از کم علم تو مکمل کرو وہ ظالم تو حضرت معاویہ کو کہہ رہا ہے ہدایہ پڑھ کر سنو معاویہ کی وہ شان ہے صحابہ کی کہ اگر ہدایا جیسے کروڑوں ہوں ہدایا کے مصنف جیسے کروڑوں ہوں اور حضرت معاویہ کو شرعی خدا کے نزدیک ظالم کہہ دے اجتہادی جور والا مانا مراد نہ ہو تو یہ خود فاسق اور بدکار ہو جائیں گے وہ بڑوے تمیز تو کرو کچھ عمر بن عبد العزیز کہاں رضی اللہ تعالیٰ جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے ان کے متعلق اور معاویہ کے متعلق پوچھا جائے تو اگلے ناراض ہو کر جوش میں آ کر سرخ منہ ہو کر فرمائیں افسوس ہے یار ہم اس دور میں جی رہے ہیں صحابی رسول کے ساتھ غیر صحابی کو تولا جا رہا ہے ہزاروں عمر بن عبد العزیز ہوں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی میل کو نہیں پہنچ سکتے وہ کتا ملا کروڑوں ہدایات ایسے مصنف ہوں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی میل کو نہیں پہنچ سکتے فتوا لگانے والا کون ہوتا ہے لنت ہے تمہارے پڑھنے پڑھانے پر بڑوے بجو جس بجو کو بھونڈ بھنڈ دھونے کا پتہ نہیں ہے وہ بغیرت شریعت کے میں ٹانٹا کر رہا ہے ممبر پر بیٹھ کر اور آگے بندر کی طرح ناچ ناچ کر اس کو تانٹ دے رہے ہوتے ہیں کیا ضرور ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کیا ٹائم ہوا اچھا۔ تو عمار بن یاسر نے جور و فسق اپنے اجتہاد کے مطابق اور اب اور بات سنو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں نے تو حضرت عثمان غنی پر بھی اعتراضات کیے تھے جبکہ عثمان غنی کے متعلق حضور نے خود فرمایا تھا کہ ایسے ویسا ہوگا اس وقت حق پر یہی شخص ہوگا جو پیٹ دے کر جا رہا ہے اور وہ جانے والے حضرت عثمان غنی تھے ساری دنیا کا اتفاق ہے ان پر اعتراض کرنے والے جتنے تھے ان کے اعتراضات غلط تھے حضرت عثمان ٹھیک تھے رسول پاک نے جب ان کو ٹھیک کہہ دیا بات ختم ہو گئی تو عمار بن یاسر تو وہاں پر بھی بول پڑے لیکن یہ بولنا وہی ہمارے ایک امام ہے بہت بڑے امام شمس الدین صاحبی انہوں نے جگہ جگہ سیر العلام اور اپنی تاریخ الاسلام میں جگہ جگہ لکھا ہے کلام الاقران یتوا ولا کا توجہ یہ ایک بہت بڑی زبردست بات ہے جو پہلے سمجھا چکا ہوں اس کا معنی مطلب اردو میں عربی میں اس کا معنی مطلب عربی میں شمس الدین زہبی رضی اللہ عنہ کی زبان شریف سے سنا بڑوں کی باتوں میں نہیں پڑھتے کلام الاقران یتوا ولا یذکر فرمایا جو اوئی پنجابی کہن لگا مانا دسن واسطے جڑے ہانی ہوں نے نا ہانی ہانیاں دیا گلا ایک دوجے دے خلاف وہ ٹھپ کے رکھ دے دیا کھولی دیا نہیں بڑے کلیے دی گل ہے کلام اقران یتقوا ولا یوز اقران ہم سر برابر کے جوڑ ساتھیوں کی باتیں ہانیوں کی باتیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ذکر نہیں کی جاتی ان کو ٹھپ کے رکھ دیا جاتا ہے وہ ہانڈ کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف زبان کھول جاتے ہیں لیکن دوسروں کو اجازت نہیں ہے اس اس کلام میں پڑھنے کی یہ ایک کلیا ہے سنو امام بخاری بات سمجھنا امام بخاری تمہاری جماعت کے یعنی اہل سنت و جماعت کے تمہاری جماعت کے اتنا اوپر کے درجے کے محدث ہیں کہ ان کی کتاب کو قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے اور سفل بعد کتاب اللہ البخاری اللہ کی کتاب کے بعد سب کتابوں سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے یہ علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے لیکن امام بخاری کے دو ساتھی تھے دو ہانی تھے دو ساتھی تھے ایک تھے ابو حاتم راضی ایک تھے ابو زرعہ راضی یہ ساتھی ہیں یہ دونوں کہتے ہیں بخاری ضعیف ہے کیا کہتے ہیں ابو حاتم رازی اتنا بڑا بندہ ہے کہ ان کا بیٹا ہے عبد الرحمان ابن ابی حاتم جس کو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے جرا پر الجرف و تعدیل مشہور دنیا والے اس کو حوالہ دیتے ہیں بیٹا تو باپ کیا چیز ہوگا ابو زرع راضی دس لاکھ حدیثوں کے حافظ مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف لکھی پیش کی ابو ذرا راضی کو حضور جو غلط ہو نکال دینا جو صحیح ہو رکھ دینا بتائیں کتنا بڑا بندہ ہوا مسلم اپنی کتاب کی تصحیح جس سے کروانے گئے ہیں وہ کتنا بڑا بندہ ہوگا وہ دو بزرگ مل کر کہتے ہیں بخاری ضعیف ہے آج تک کسی نے نہیں سنا ان کی بات کی طرف کسی نے دھیان بھی نہیں کیا کان تک نہیں دھرا کیا کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کے متعلق مشہور ہے قد یہ پل ٹپ گئے ہیں کیا دوسرا پل کراس کر گئے پل ٹپ گئے ہیں کیا مطلب یہ پکے اور راوی ہونے میں اتنے پختہ ہیں سمجھو پل ٹپ گئے پیچھے جو مرضی کو کہتا رہے ضعیف ضعیف ضعیف کسی کی نہیں سنی جائے گی تو اتنے بڑے دو کہہ رہے ہیں بخاری ضعیف ان کی نہیں سننی کیوں ہم آسر ہیں تھوڑی سی بات کے پیچھے بھی ہو کر کہتے ہیں ہوا تو ہمارا ساتھی یہ ہمیشہ بندیا کی کمزوری ہوں پچھلا پچھا چھوٹا بھی گزریا ہوا سمجھتا ہے تے اپنے کول بہن والا وڈا بھی ہوگلا سمجھتا ہے وہ میری گل نہیں سمجھ کیوں روب اتریا ہوتا ہے روب پچھلیا روب قائم میں شرطیا کہنا میں دو سو سال پہلا ہوں تو انہیں آخنا سی امام فضل احمد چشتی وہ یہ فرما گئے ہوں یہاں بڑویا کے دور چ بیٹھے ہاں یہ سانو ٹکے تو نہیں لکھتے گل نہیں سمجھ لگی اوے ہی ہوں امام بخاری نو دوواں نے آخیا ساتھیاں نے ضعیف لیکن کسے ضعیف آخنا گوارا نہیں کیتا لکھیا پیا ہے اب بول دے صحیح مرے لکھیا پیا پر آخنا گوارا نہیں کیتا اور معلوم ہویا جے بخاری دے خلاف کوئی لکھ جاوے تے وہ پڑھنا بھی گوارا نہیں سنانا بھی گوارا نہیں تے مستفا یار خلاف جتھے ہوئے وہ ہوئی کجرو کنجرو پڑھ پڑھ کے سنا کنجرو بخاری کروڑا جتیاں دی خاک نو نہیں پہنچ سکتا او دلے او حرامیوں اپنی اوقات ویکھو اس دور تے تینوں تو انہوں نے اپنے لٹرین دے دروازے تے نہیں سی بہن دینا تو بھڑوی دا امام بن کے ٹر ٹر کرن دیا انہوں دے خلاف او میرا چیلنج ہے یہ تتمبا میں نے لگا دیا صاحب کا دونوں موضوعات کا یہ تتیمبہ ہے اب میرے دو موضوع سمجھو پورے ہو گئے ایمان سے کہتا ہوں کوئی ایک بات کا جواب دے دے میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا ہاں تو برہا نکو اللہ جل شان ہوں ایسے ہی احسن اولا اطیب عقیدے پر رہنے مرنے کی توفیق عطا فرمائے